کلمہ سوا آڈیو بک بائی مکتبہ اسلامیہ خود بھی سنیے اور دوسروں سے بھی شیئر کیجیے مصنف محمد فاروق خان بسم اللہ الرحمن الرحیم دی باچہ ایسے کلمات اور بنیادی باتیں جو لوگوں میں تسلیم شدہ ہے ان کی واقفیت ان لوگوں کے لیے ضروری ہے جو اسلام کی دعوت کو عام کرنے کا عزم و حوصلہ رکھتے ہیں بیشتر تسلیم شدہ باتوں کی بنیاد پر ہم حق کو زیادہ کامل اور مستند شکل میں دنیا کے سامنے پیش کرنے کی پوزیشن میں ہے جبکہ یہ پوزیشن دنیا کی کسی قوم کو بھی حاصل نہیں ہے مستند دین کی صورت میں صرف اسلام ہے اور خدا کی نازل کی ہوئی کتاب قرآن مجید اس لیے حقیقت میں امت مسلمہ ہی کو یہ حق حاصل ہے کہ دین حق کو جازب قلب و نظر بنا کر دنیا کے سامنے پیش کرے یہ چند اوراق کلمہ سوا کے تحت اس لیے لکھے گئے ہیں کہ ہمارے رفقا کے علم میں کچھ ایسی باتیں رہیں جو دعوتی کاموں میں مددگار ثابت ہو سکیں خاکثار محمد فاروق خان کلمہ سوا جس قوم یا قوموں کے درمیان ہمیں دعوتی کام انجام دینا ہے اگر ہماری اس قوم یا ان قوموں کے درمیان کوئی ایسی بنیادی بات پائی جاتی ہے جو ہمارے اور ان کے یہاں تسلیم شدہ ہے تو اسے سوا کہیں گے تسلیم شدہ بات اگر دین اور مذہب کی بنیادی باتوں میں سے ہے تو اس کے تقاضے بھی ہوں گے مثال کے طور پر کسی قوم کے یہاں اگر یہ تسلیم شدہ بات ہے کہ خدا اس کائنات کا خالق ہے تو اس بات سے وابستہ یہ سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ خدا نے اپنے منصوبہ کے تحت کائنات کی تخلیق کی اس نے انسان کو زمین میں بسایا اور اس کی ضروریات کی سبھی چیزیں فراہم کی میٹھے اور شیریں پھل کے بارے میں تو یہ واضح ہے کہ وہ ہمارے کھانے کے لیے ہے اس سے اختلاف کسی کو بھی نہیں ہو سکتا لیکن تخلیق کائنات اور تخلیق انسان کا اصل مقصد کیا ہے انسان کو دنیا میں محدود زندگی کیوں دی ہے جبکہ ہر شخص کے اندر تمنا دائمی حیات کی پائی جاتی ہے زندگی تو ملی ہے لیکن اس کے اصول اور قوانین اگر انسان خدا کی رہنمائی کے بغیر خود مرتب کرتا ہے تو اس پر پورا اطمینان نہیں کیا جا سکتا کیونکہ انسان کا علم محدود اور اس کے تجربات محدود ہیں پھر انسان کی زندگی کا بڑا حصہ ایسا ہے جس کا تعلق غیب سے ہے مثلا ہمارے اعمال کے نتائج اور اثرات کا دائرہ کیا اسی دنیا اور اسی زندگی تک وسیع ہے یا اس زندگی کے بعد بھی حیات باقی رہے گی وہ حیات کیسی ہوگی اس کا انحصار ہماری سیرت اور کردار پر ہے یا یہ کہ موجودہ زندگی کے بعد ہماری کوئی دوسری زندگی ہی نہیں ہے یہ سوالات براہ راست ہم سے متعلق ہیں ان سوالوں کا جب تک مستند علم حاصل نہ ہو زندگی کا جو فلسفہ اور نظام بھی ترتیب دیں گے وہ ناقص ہوگا وہ انتہائی گمراہ کن بھی ہو سکتا ہے یہاں دائی حق پورے وسوخ سے کہہ سکتا ہے کہ خدا کی رہنمائی کے بغیر ہم زندگی کا صحیح راستہ نہیں پا سکتے انبیاء اور رسول خدا کی طرف سے اسی لیے آئے تھے کہ وہ ہماری رہنمائی کریں اور بتائیں کہ زندگی کے صحیح نظریات کیا ہیں خدا کی رضا اور خوشنودی کن عقائد اور اعمال و کردار سے حاصل ہو سکتی ہے اگر انسان خدا سے دور اور بیگانہ رہے گا تو یہ اس کے لیے بڑے خسارے کی بات ہے اور وہ خدا کے عذاب سے بچ نہیں سکتا کلمہ سوا کی تلاش سے پہلے ہم قرآن کی کچھ اہم اور بنیادی باتوں کا ذکر کرنا چاہیں گے قرآن الرحیم صورت البقرہ آیت نمبر ایک سو ترجمہ تمہارا معبود اکیلا معبود ہے اس رحمان الرحیم کے سوا کوئی معبود نہیں لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مضموما مخذولا سورة البنی اسرائیل آیت نمبر 22 اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بناؤ ورنہ ملامت زدہ اور بیار و مددگار ہو کر بیٹھے رہ جاؤ گے قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد سورة الاخلاص آیت نمبر 1 سے 4 کہو وہ اللہ یکتا ہے اللہ بے نیاز ہے سب کا حاجت روا نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے ان تعبر اللہ الدین القیم اکثر يعلمون سورہ یوسف آیت نمبر چالیس اقتدار تو بس اللہ کا ہے اس نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کر یہی سیدھا صحیح دین ہے لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترا اسما عظیما سورة النساء آیت نمبر 48 اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا کہ اس کا شریک قرار دیا جائے لیکن اس سے کم تر درجے کے گناہ کو جس کے لیے منظور ہوگا معاف کر دے گا اور جس نے خدا کا شریک ٹھہرایا اس نے تو ایک بہت بڑا گناہ گڑ لیا خدا کے صفات کا تفصیلی ذکر قرآن اور احادیث میں کیا گیا ہے چند آیات ملاحظہ ہوں واللہ غفور الرحیم صورت النساء آیت نمبر پچیس اللہ تو بہت بخشنے والا نہایت رحم والا ہے الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم صورت الفاتحہ آیت نمبر ایک سے دو ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہاں کا رب ہے بڑا مہربان نہایت رحم والا هو الله الذي لا إله إلا هو أعلم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المحيم العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يصبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صورت الحشر آیت نمبر سے چوبیس وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں غائب اور حاضر کو جاننے والا وہ بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں بادشاہ ہے نہایت مقدس سراپا سلامتی امن دینے والا معتمد و نگہدار زبردست زور آور سزاوار کبریائی عظیم برتا ہے اللہ اس شرک سے جو وہ کرتے ہیں وہی اللہ ہے جو خاکہ بنانے والا وجود بخشنے والا صورت گیری کرنے والا ہے اسی کے لیے اچھے نام ہے جو چیز بھی آسمانوں اور زمین میں ہے اس کی تسبیح کر رہی ہے اور وہ زبردست نہایت حکمت والا ہے اللہ نور السماوات والارض صورت النور آیت نمبر پینتیس اللہ آسمانوں اور زمین کا نور روشنی ہے فعن اللہ شاکر العلیم صورت البقرہ آیت نمبر ایک سو اٹھاون اللہ بھی قدردان خوب جاننے والا ہے واللہ علی کل و قدیر صلۃ البقرہ آیت نمبر دو سو چوراسی اللہ کو ہر چیز پر پوری قدرت حاصل ہے وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ سولۃ العال عمران آیت نمبر اٹھائیس اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے لہو ملک السماواتی ولاد یحی ومیت ولاک الشاً قدیر ولاخر و الباطن وبک الشعین علیم سلۃۃ الحدید آیت نمبر دو سے تین آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے وہ زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے اور اسے ہر چیز پر قدرت حاصل ہے وہی سب سے پہلے ہے اور آخر بھی ہے اور ظاہر بھی ہے اور باطن بھی اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے بطق اللہ تحشرون سورة المجادلہ آیت نمبر نو اور اللہ کا ڈر رکھو جس کے پاس تم جمع ہوگے وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ العدود العرش المجید سورة البرود آیت نمبر چودہ سے پندرہ وہ بڑا بخشنے والا بہت محبت کرنے والا ہے عرش کا مالک ہے بڑی شان والا لا تدرک الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطیف الخبیر سورة الانعام آیت نمبر 103 نگاہیں اسے پا نہیں سکتی وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے وہ لطیف باخبر ہے وبلآخرتنون سورة البقرہ آیت نمبر 4 اور آخرت پر بھی وہ ایمان والے یقین رکھتے ہیں یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القهار جس دن یہ زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی اور آسمان بھی اور سب اس کے سامنے کھل کر آ جائیں گے جو اکیلا ہے سب پر غالب ہے وَيَوْمَ يُنفَقُ فِي السُّورِ سورة النمل آیت نمبر ستاسی اور جس دن سور فونکا جائے گا اِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌ فَتَّخِذُوهُ عَدُوًا سورة الفاتر آیت نمبر چھے یقیناً شیطان تمہارا دشمن ہے پس تم اسے دشمن ہی سمجھو سورة الحجر آیت نمبر 99 اور اپنے رب کی بندگی میں لگے رہو یہاں تک کہ جو یقینی ہے وہ تمہارے سامنے آ جائے لا تبدیل لکلمات اللہ سورة اليونس آیت نمبر 64 اللہ کی کلمات بدلتے نہیں سورة الزمر آیت نمبر 54 رجوع ہو اپنے رب کی طرف اور سر تسلیم خم کر دو اس کے آگے اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے پھر تمہاری مدد نہ کی جائے گی وحل اللہ البیع وحرم الربا سورۃ البقرہ ایت نمبر 275 اور اللہ نے بیع کو جائز اور سود کو حرام قرار دیا ہے ولا تقتم الشہادت سورۃ البقرہ ایت نمبر 283 گواہی کو نہ چھپاؤ سچی گواہی دو ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا سورۃ بنی اسرائیل ایت نمبر 32 اور زنا میں مت ملوث ہو وہ ایک برا فعل اور بری راہ ہے اور کسی جان کو قتل نہ کرو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے یہ اور بات ہے کہ حق کا تقاضا یہی ہو بائبل سن اے بنی اسرائیل خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے تو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ استثنا باب چھ آیت نمبر چار سے پانچ تک میں ہی خداوند ہوں اور کوئی نہیں میرے سوا کوئی خدا نہیں یسعیہ باب چوالیس آیت نمبر پانچ میرے سوا کوئی خدا نہیں صادق القول اور نجات دینے والا خدا میرے سوا کوئی نہیں یسعیہ باب پینتالیس آیت نمبر اکیس تو خداون اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر متا باب چار آیت نمبر دس اور تو کسی غیر معبود کو سجدہ نہ کرنا خداون تیرا خدا میں ہی ہوں زبور باب اکاسی آیت نو سے دس تک خداون خدا ہی ابدی و تمام زمین کا خالق تھکنا نہیں اور ماندہ نہیں ہوتا یسیا باب چالیس آیت نمبر اٹھائیس وہ قدوس فرماتا ہے تم مجھے کس سے تشبیح دو گے اور میں کس چیز سے مشابہ ہوں گا یسیہ باب چالیس آیت نمبر پچیس تو نے مجھے آگے پیچھے سے گھیر رکھا ہے اور تیرا ہاتھ مجھ پر ہے زبور باب ایک سو انتالیس آیت پانچ خداون رحیم و کریم ہے زبور باب ایک سو گیارہ آیت نمبر چار کیا زمین و آسمان مجھ سے معمور نہیں ہے خداون فرماتا ہے یارمیہ باب تیئیس آیت نمبر چوبیس پھر خدا نے موسا سے کہا بنی اسرائیل کی ساری جماعت سے کہہ کے تم پاک رہو کیونکہ میں جو خداون تمہارا خدا ہوں پاک ہوں احبار باب انیس آیت نمبر ایک خداون جس نے آسمان اور زمین کو بنایا زبور باب ایک سو چونتیس آیت نمبر تین میں ہی اول اور میں ہی آخر ہوں یقیناً میرے ہی ہاتھ نے زمین کی بنیاد ڈالی اور میرے داہنے ہاتھ نے آسمان کو پھیلایا یسیا باب اڑتالیس آیت نمبر بارہ خدا ہی رحیم اور مہربان پہر میں دھیما اور شفقت اور وہ سوگنی ہزاروں پر فضل کرنے والا گناہ اور تقصیر اور خطا کا بخشنے والا لیکن وہ مجرم کو ہرگز بری نہیں کرنے کا خروج باب چونتیس آیت نمبر چھتا سات تو ان سبھوں کا پروردگار ہے اور آسمان کا لشکر تجھے سجدہ کرتا ہے تو وہ خداون خدا ہے جس نے ابرام کو چن لیا لخمیہ باب نو آیت نمبر چھ سے سات تیرا تخت قدیم سے قائم ہے تو ازل سے ہے زبور باب نمبر ترانوے آیت نمبر دو پھر تیری روشنی نہ دن کو سورج سے ہوگی نہ چاند کے چمکنے سے بلکہ خداون تیرا ابدی نور ہوگا اور تیرا خدا تیرا جلال ہوگا یسعیہ باب نمبر ساٹھ آیت نمبر انیس شریر اپنی راہ کو ترک کرے اور بد کردار اپنے خیالوں کو اور وہ خداوند کی طرف پھرے اور وہ اس پر رحم کرے گا یا باب نمبر پچپن آیت نمبر سات شراب میں مت والے نہ بنو کیونکہ اس سے بد چلنی واقع ہوتی ہے بلکہ روح سے معمور ہوتے جاؤ افیسیون باب نمبر پانچ آیت نمبر اٹھارہ اگر کوئی بھائی کہلا کر حرام کار یا لالچی یا بت پرست یا گالی دینے والا یا شراب یا ظالم ہو تو اس سے صحبت نہ رکھو گرنتھیون باب پانچ آیت نمبر گیارہ تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا تو ان کے آگے سجدہ نہ کرنا اور نہ ان کی عبادت کرنا کیونکہ میں خداون تیرا خدا غیور خدا ہوں خروج باب نمبر بیس آیت چار سے پانچ تو خون نہ کرنا تو زنا نہ کرنا تو چوری نہ کرنا تو اپنے پڑوسی کے خلاف جھوٹی گواہی نہ دینا خروج باب نمبر بیس آیت نمبر تیرہ سے سولہ تو ان سے بیاہ شادی نہ کرنا نہ ان کے بیٹوں کو اپنی بیٹیاں دینا اور نہ اپنے بیٹوں کے لیے ان کی بیٹیاں لینا کیونکہ وہ تیرے بیٹوں کو میری پیروی سے برگشتہ کر دیں گے تاکہ وہ اور معبودوں کی عبادت کریں استثنا باب سات آیت تین سے چار اگر تم میرے لوگوں میں سے کسی محتاج کو جو تیرے پاس رہتا ہو کچھ قرض دے تو اس سے قرض خواہ کی طرح سلوک نہ کرنا اور نہ اس سے سود لینا خروج باب بائیس آیت نمبر پچیس اور اگر تیرا کوئی بھائی مفلس ہو جائے اور وہ تیرے سامنے تنگ دست ہو تو اسے سنبھالنا تو اس سے سود یا نفع مت لینا بلکہ اپنے خدا کا خوف رکھنا تاکہ تیرا بھائی تیرے ساتھ زندگی بسر کر سکے تو اپنا روپیہ اسے سود پر مت دینا اور اپنا کھانا بھی اسے نفع کے خیال سے نہ دینا احبار باب پچیس آیت نمبر پینتیس سے سینتیس وید مہی دیوسی ساوتیہ پریسدت اس عالم کے بنانے والے کے لیے تعریف ہے یو وشوامیہ ویشیات بھونا سنت وشیات وہ ایشور سارے جہاں کو بخوبی جانتا ہے رگوید پرجا پرتر جن یتیہ پرجا اما خدا ان سب مخلوقات کا پیدا کرنے والا ہے رگوید یا ایک اد ید و تیوسو مرتائی داشوے جو ایشور ایک ہے وہ فیاض شخص کو بہت قسم کا رزق دیتا ہے رگوید نہ تتیہ پرتم آستیہ اس پرمیشور کی کوئی مورت نہیں یجروید سویتا پشچان تات سویتا پران تات سویتو اور آتتے سویتا گھراتا دنیا کا خالق آگے پیچھے اوپر نیچے سب جگہ ہے رگوید مت یہ ماہ پردیش یہ سب اطراف اسی کے ہیں وش وش نت و تو ایشور کی نگاہ ہر طرف ہے اس کا رخ ہر طرف ہے رگوید ادتیہ ورتانیہ کے قوانین بدلتے نہیں ایک بہدا ودن یگن یمن مات رشوان بھکیتا وانس سیام اے خدا ہم تیری ہی بندگی کریں رگوید حق کا راستہ آسان ہے رگوید تو ہمارے نہایت قریب اور محافظ ہے رگوید جو اپنی کمائی اکیلا کھاتا ہے وہ پاپ کھاتا ہے رگوید برف سے ڈھکے پہاڑ جس کی تسبیح بڑائی کرتے ہیں ندیوں کے ساتھ سمندر جس کی تسبیح کرتے ہیں سارے اطراف و جوانب کے بازو کے مثل ہیں اس کے علاوہ ہم کس معبود کی بندگی کے جذبے سے عبادت کریں ہم تیری ہی بندگی کریں اتھروید ساری کائنات کا ایک ہی مالک سبھی رعایا کے سر جھکانے اور پوجا کرنے کے لائق ہے اتھروید بھائی بھائی سے اور بہن بہن سے بغض نہ رکھے ایک دل اور ایک چال والے ہو کر خوشگوار باتیں کریں اتھروید جو بے جان چیزوں کی پوجا کرتے ہیں وہ نہایت اندھیرے دوزخ میں جاتے ہیں یجروید اے ایشور آپ ہمارے پاپوں کو دور کیجئے رگوید ہم کو ہماری فلاح کے لیے راہ راست پر لے چل یجروید وہ انسانوں کا مالک ہے جس کے مثل کوئی نہیں سب لوگوں کا صرف وہی حاکم ہے رگوید جس طرح بری فطرت کے لوگ آپس میں لڑتے ہیں اسی طرح دل کھول کر شراب پینے والے بھی لڑتے جگڑتے ہیں اور ننگو کی طرح رات بھر بڑبڑاتے ہیں رگوید پرماتما کھاتا نہیں دوسروں کو کھلانے کا نظم کرتا ہے رگوید اس پرمیشور کی کوئی مورت نہیں بن سکتی یجروید تو ہی سب سے قریب ہے رگوید ایشور حقیقت میں بہت بڑا ہے اتھروید جو غریبوں کی مدد کرتا ہے وہی دانی ہے اس کا بھلا ہوتا ہے اس کا دشمن دوست بن جاتا ہے رگوید سروگ لوکے عوام بہو سترام مڑا جنت میں اس پاک دل کو بہت سکھ ہوتا ہے اتھروید وہ دنیا میں بغیر سورج کے ہیں ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا ہے اس میں وہ جاتے ہیں وہ خودکشی کرتے ہیں یجربید خدا کی بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم زندگی کے تمام ہی شعبوں میں وہ شعبہ معاشرتی ہو یا معاشی یا سیاسی خدا کے احکام کی پیروی کریں اس معاملہ میں ہم خدا کی نافرمانی سے بچیں لیکن اس کے پہلے ضروری ہے کہ خدا کے احکام سے ہم واقف ہوں قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اس سلسلے میں ہماری پوری رہنمائی کرتے ہیں اس کے علاوہ کوئی مستند ذریعہ ہمارے پاس نہیں ہے جس سے ہم زندگی کا کامل نظام ترتیب دے سکیں اور ہماری پوری زندگی خدا کی اطاعت میں بسر ہو